مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے انسان ایک قاتل کائنات کا باسی ہے کرایارز کو چاروں طرف سے جس قسم کی کائنات نے گھیر رکھا ہے وہ دہشتناک اور محیب خلا دہکتے ہوئے ستاروں بے آب و گیا سیاروں سرد و تاریک چٹانوں کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں خود اس زمین کا بیشتر حصہ ناقابل برداشت ریگزاروں اور گلیشیئرس سمندروں اور بنجر وادیوں سے عبارت ہے ان میں سے ہر چیز انسان کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے تاہم ایک کریم اور مہربان ہستی کی نظر عنایت ہوتی ہے اور یہی قاتل کائنات زندگی کے نغمے گنگنانے لگتی ہے آگ کے گولے جگمگاتے ستارے بن جاتے ہیں دہکتا ہوا سورج روشن چراغ بن جاتا ہے بھیانک خلا دلکش فضا میں بدل جاتا ہے سمندروں کا کھارا پانی دریا اور پہاڑوں کے میٹھے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے بنجر زمین سبزہ زاروں کا روپ دھار لیتی ہے اور ناقابل برداشت موسم متوازن اور معتدل موسم میں ڈھل جاتا ہے ایک قاتل کائنات کو مہربان بنانے والی ہستی اپنی ذات میں کتنی مہربان ہوگی اس کا حقیقی اظہار تو اسی وقت ہوگا جب جنت کی زندگی میں اس کے پسندیدہ بندے اس کے روبرو پیش کیے جائیں گے اس کی عنایتیں چار سو ان کا احاطہ کر لیں گی ان کی زندگی ہر غم و علم اور ہر دکھ اور پچھتاوے سے خالی کر دی جائے گی مگر آج بھی وہ لوگ جو شعور کی آنکھ کھلی رکھتے ہیں اور غفلت کی پٹی باندھ کر نہیں جیتے اس قاتل کائنات میں اپنی موت کے سامان کے درمیان اسباب زندگی کو یوں بکھرا ہوا دیکھ کر اس کریم کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میری ہستی عبادت ہو گئی ہے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے ماچس اس دنیا میں ہوا اور پانی کی طرح آگ بھی انسانوں کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اپنے جسم کو گرم رکھنے سے لے کر کھانا پکانے اور روشنی کے حصول جیسی اہم ترین ضروریات اسی آگ پر منحصر ہیں زمانہ قدیم ہی سے سورج اس آگ کا بنیادی ذریعہ تھا دوسرا ذریعہ جنگلات تھے جن میں بجلی گرنے یا دیگر وجوہات سے لگنے والی آگ نے انسانوں کو یہ احساس دلایا کہ سورج پر تو قابو پانا ممکن نہیں کیوں نہ آگ پر قابو پا لیا جائے انسان نے چکماک یعنی فلنٹ کے ذریعے سے پہلی دفعہ آگ کو اپنے قابو میں کیا لیکن یہ طریقہ انتہائی مشکل اور صبر آزما تھا انسان نے صدیوں تک اس مسئلے کو حل کرنا چاہا یہاں تک کہ دور جدید میں سلفر کے عنصر کی جلنے کی خصوصیت کی دریافت کے بعد آخر کار ماچس یا دیا سلائی انیسویں صدی میں ایجاد ہوئی اس میں آگ کو محفوظ طریقے پر اور انتہائی سستے داموں انسانوں کے لیے قابل حصول بنا دیا گیا آگ جلا کر روشنی اور حرارت حاصل کرنا جس سے پہلے ایک خطرناک اور جوخم کا کام تھا بچوں کا کھیل بن گیا آج ہم جب صبح و شام ماچس اور لائٹر کے ذریعے بہت آسانی سے آگ حاصل کر کے چولہا اور گیزر وغیرہ جلاتے ہیں تو ہزاروں برس پر پھیلی یہ تاریخ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی مگر در حقیقت یہ سادہ ایجاد ان ہزاروں عنایات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالی نے دور جدید کے انسانوں پر کی ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ دور جدید کے انسان کے پاس اس کا سب سے بڑھ کر موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ماضی سے کہیں بڑھ کر سراہے اس کی ہم دو تعریف کرے اس کی محبت کے نغمے گائے مگر آج کا انسان ہی وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا اور اس کی ناشکری میں مصروف ہے کیسا عجیب ہے جدید انسان کا یہ المیاں اپنے اعمال آج تو لیے آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں عارف نے مجلس کے آغاز میں جب یہ بات کہی تو ہر سننے والا ہم تن کوش ہو گیا گرچہ اس سے قبل بھی ان کی پوری توجہ عارفی کی طرف تھی وہ ایک وقفے کے بعد دھیرے سے بولے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ جان سکتے ہیں کہ روز قیامت میزان میں آپ کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں ہوگا یہ کہہ کر وہ دوبارہ ٹھہر گئے اس وقفے کا فائدہ اٹھا کر ایک صاحب گویا ہوئے جس کے نیک عمل گناہوں سے زیادہ ہوں گے اس کی میزان بھاری ہوگی کیا اس کے علاوہ بھی امال تولنے کا کوئی طریقہ ہے آپ نے درست کہا مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں امال کی گنتی ہی نہیں ہوگی بلکہ ان کی تول بھی ہوگی پہلے مرحلے میں نامہ امال پیش ہوگا اس میں ہر عمل لکھا ہوا ہوگا مگر میزان کا معاملہ جدا ہے میزان میں تو ان اعمال کا وزن ہوگا اسی وزن پر انسان کی نجات بلندی درجات یا پکڑ کا حتمی فیصلہ ہوگا عارف یہ کہہ کر رکے تو ہر چہرے پر ایک سوال پیدا ہو چکا تھا عارف دوبارہ بولے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جیسے نیک لوگ اپنے نیک اعمال کی کثرت کے باوجود قیامت کے دن کہیں محرومی کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے اللہ کی تول سے قبل آج ہی اپنی تول کر لیں یہ کہہ کر عارف پھر رکے تو ان کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ذرا گھبرائے ہوئے انداز میں کہا جناب آپ تو آج بہت ڈرا رہے ہیں ہاں مگر یہ علم ضروری ہے یہ علم نجات کے لیے بھی ضروری ہے اور بلندی درجات کے لیے بھی ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خدا نہ کرے ہم کسی محرومی کا شکار ہو جائیں یہ کہہ کر عارف نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حاضرین پر نظر ٹالی لوگ بالکل خاموشی سے ان کی طرف متوجہ تھے وہ بولے ہم اس لیے محروم رہ جائیں گے کہ روز قیامت ہماری نامہ اعمال میں ہر نیکی ہوگی نماز حج روزہ زکوٰۃ مگر ہمارے پاس ان اعمال کی روح نہیں ہوگی چنانچہ روز قیامت جب ہمارے بہت سارے اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ ان کا وزن تو بہت کم ہے دوسری طرف ہمارے گناہوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوگا یہ گناہ ہماری تول میں برائی کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بن جائیں گے مگر گناہ تو تھے ہی نہیں ہم نے زنا نہیں کیا قتل نہیں کیا زمین میں فساد نہیں کیا ایک صاحب نے کچھ احتجاجی لہجے میں گفتگو میں مداخلت کی گناہ کی شکل نہیں تھی مگر اسپرٹ پوری طرح موجود تھی یہ جواب دیتے ہوئے عارف کا لہجہ ایک دم سے سخت ہو گیا ہم نے جسمانی طور پر کسی عورت سے زنا نہیں کیا مگر ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل اور نگاہ سے کتنی ہی اداکاراؤں ماڈلوں اور ارد گرد پائی جانے والی خواتین کے ساتھ بار بار بدکاری کی حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی ہم یہ جرم کرتے رہے عارف کی یہ بات سنتے ہی کتنے لوگوں نے سر نیچے جھکا لیا عارف نے لوگوں کے رد عمل سے بے نیاز اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا مگر کتنے قاتلوں کو اپنے سیاسی تعصبات کی بنیاد پر ووٹ دیے کتنے قاتلوں کو اپنے فرقہ وارانہ اور نظریاتی تعصبات کی بنیاد پر ہیرو اور شہید کہہ کر ان کی حمایت کرتے رہے ہماری حمایت اور تحفظ کی بنا پر یہ قاتل مضبوط ہوئے جس کے بعد روز قیامت قاتلوں کے ہر جرم کا ایک حصہ ہمارے نوائے اعمال میں بھی ڈال دیا جائے گا عارف کی یہ بات بھی تلوار کی کاٹ کی طرح دلوں کو چیرتی چلی گئی یہ ایک ایسی سچائی کا بیان تھی جو بہت سے لوگوں پر صادق آتی تھی وہ بغیر رکے بولتے رہے ہم نے زمین پر فساد نہیں مچایا مگر ہم نے کم تولا زیادہ لیا یہ فساحت فل ارتھ ہے ہم نے اپنی انانیت اور مفادات کی بنا پر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو حق کے علم بردار تھے یہ فساد فل ارتھ ہے ہم نے ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلا کر دوسروں کی جان مال آبرو خطرے میں ڈالی یہ فساد فی الارض ہے عارف کے لہجے میں غضب تھا ان کی آواز میں کرش تھی ان کا یہ انداز کم ہی لوگوں کے سامنے آیا تھا لوگوں کے چہروں کے تاثرات ایک آئینہ کی طرح یہ بتا رہے تھے کہ آج وہ ایک طوفان کا سامنا کر رہے ہیں عارف کو بھی اپنے لب و لہجے کی سختی کا اندازہ ہو چکا تھا انہوں نے قدر نرمی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا سو ہماری میزان میں ہر بڑے گناہ کی شکل نہ صحیح روح ضرور ہوگی اور روز قیامت وزن اعمال کی روح جاننے کے لیے ہی کیا جائے گا اب جب آپ کو اپنے اعمال کا وزن معلوم ہو چکا ہے تو ضمیر کی میزان پر خود کو تول لیجئے قبل اس کے کہ خدا اپنی میزان پر ہمیں تولے عارف کی بات ختم ہو گئی مگر ہر اس شخص کو لرسا گئی جس کے سینے میں پتھر نہیں دل تھا دنیا کو مطلوب اللہ کا مطلوب انسان کیا ہے یہ انسان خدا کی محبت سے آخری درجے میں سرشار ہوتا ہے یہ اس کی حمد کے نغمے بکھیرتا اور اس کی عظمت کے ترانے پڑھتا ہے اسے اگر میرے آقا داؤد علیہ السلام کے لہن سے حصہ نہ ملا تو کیا ہوا وہ اپنے دل کی دھڑکن اور آنسوؤں کی برسات میں خدا کی حمد کے نغمے گاتا ہے چھوٹی بڑی ہر نعمت اسے اپنے مالک کی عنایت پر اس کا شکر گزار اور اسے ہر لمحہ یاد رکھنے والا بناتی ہے اللہ کا مطلوب انسان کیا ہے یہ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کو زندگی کا نصب العین بناتا ہے اسے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری پاکیزگی کا کوئی حصہ چاہے نہ ملا ہو مگر اس کا آئیڈیل آپ ہی کی ہستی ہوتی ہے وہ ان جیسا چاہے نہ بن سکے مگر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمدرد نرم خو درگزر کرنے والا اور محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے عدل احسان اور انفاق اس کی زندگی کے تین بنیادی اصول ہوتے ہیں حیا اس کا کردار اور پاکیزگی اس کی سیرت ہوتی ہے ایمان اس کی زندگی رحم اس کی شناخت اور ہمدردی اس کی سوچ ہوتی ہے دین اس کی زبان کا چٹخارہ نہیں دل کا درد ہوتا ہے یہی درد جب دعوت بن کر پھوٹتا ہے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں آہ مگر آج کا مسلمان کیا ہے صبر سے خالی منفی سوچ سے عبارت مایوسی کی تصویر اور بے عملی کا نمونہ اس کی انگلی ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھی ہوئی زبان شعلے اگلتی ذہن میں نفرت کا لاوا کھولتا نگاہیں سازشوں کی متلاشی اور سینہ قدورت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے سوا ہر شخص کو گمراہ سمجھتا فتوے لگاتا اور دوسروں پر اپنے تصورات کو آخری سچائی سمجھ کر ٹھونستا ہے آج دنیا کو اللہ کے مطلوب انسان کی ضرورت ہے جو سراپا درد پیکر دعوت اعلیٰ سیرت علم حلم اور معرفت کا پیکر ہوتا ہے نہ کہ آج کے مسلمان کی جو زوال یافتہ مسلم قومیت کا ایک فرد ہے بیٹری اور موبائل فون موبائل فون دور جدید میں ہر انسان کی ضرورت بن گئے ہیں خاص کر سفر میں تو لوگ اس کے بغیر نکلنے کا تصور بھی نہیں کرتے تاہم موبائل فون کی یہ خامی ہے کہ لینڈ لائن فون کے برعکس یہ بیٹری سے چلتا ہے جو کچھ دیر استعمال کے بعد ختم ہو جاتی ہے چنانچہ اسے چارج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاہم اکثر اوقات طویل سفر میں بیٹری کو چارج کرنے کی سہولت نہیں ملتی چنانچہ سفر میں لوگ بہت محتاط ہو کر صرف ضرورت کی جگہ پر موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سفر میں انسانوں کو دی گئی زندگی ایسی ہی ایک بیٹری کے سہارے رواں دواں ہے مگر اس سفر میں بیٹری کو چارج کرنے کی کوئی سہولت نہیں زندگی کی اس بیٹری کو بس ایک دفعہ ہی استعمال ہونا ہے جس کے بعد بیٹری ختم زندگی ختم بدقسمتی سے موبائل کی بیٹری کو دیکھ بھال کر استعمال کرنے والے انسان اکثر اس حقیقت سے غافل رہتے ہیں ان کی زندگی کی بیٹری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ڈسچارج ہو رہی ہے مگر کسی کو فکر نہیں ہمارے یہاں لوگوں کی اوسط عمر ساٹھ ستر سال سے زیادہ نہیں ہوتی اس اعتبار سے ہم میں سے کسی کی بیٹری پچاس فیصد کسی کی ساٹھ فیصد اور کسی کی نوے فیصد ختم ہو چکی ہے مگر ہم محتاط نہیں ہوتے ہم وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں فضول باتوں لا یعنی مشغلوں بے فائدہ بحثوں اور بے وقت آرام میں زندگی کی بچی کھچی بیٹری بھی ضائع کرتے جا رہے ہیں جو یہ نہیں کرتے وہ اپنا وقت دنیا کمانے جائیدادیں بڑھانے مال و سباب جمع کرنے شان و شوقت میں اضافے میں ضائع کر رہے ہیں حالانکہ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو دس فیصد بچی ہوئی بیٹری سے اپنے موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا شروع کر دے ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بچی ہوئی تھوڑی سی بیٹری پر گیم کھیل رہا ہے یا پھر اسے کسی با مقصد کام میں لگا رہا ہے بہت دیر نہ ہو جائے یہ دو ہستیوں کا قصہ ہے ایک صاحب کمال بے عیب بے مثل لازوال اور بے نظیر ہے دوسرا غفلت کا شکار تعصبات کا قیدی جذبات کا غلام اور خواہش کا اسیر ہے ایک رب اعلیٰ ہے ہر تعریف کا مستحق ہر حمد کا سزاوار جو بھولتا نہیں اس غلام کو بھی جو اسے بھول جائے وہ اپنے بندوں کی آہ کو سنتا اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے کس قدر اعلیٰ ہے وہ مالک جو اپنے غلام کی پکار پر لبیک کہہ کر ہر دشمن کے مقابلے میں اس کی سپر بن جاتا ہے دوسرا بندہ اسفل ہے بے ہنر بے وسیلہ بے ثمر مگر اعتماد کا عالم یہ ہے کہ خالق دو جہاں کا انکار کرتا ہے مانتا ہے تو شریک ٹھہراتا ہے کوئی اور نہ ملے تو نفس کی غلامی شروع کر دیتا ہے ایک العزیز اور الرحیم ہے کہ جسم کو پالتا اور روح کو ہدایت کی غذا دیتا ہے فرشتوں کو بھیجتا کتابوں کو اتارتا اور انبیاء کو مبعوث کرتا کہ غلام کل اس کے حضور نہ ہوں دوسرا وہ کم سواد ہے جو خدا کے دین کی نصرت کرنے کے بجائے اپنے تعصبات کے لیے لڑتا ہے سچائی کا انکار کرتا ہے ایمان کا منکر ہوتا ہے اور اخلاق کو پامال کرتا ہے یہ الزام لگاتا تانے دیتا چھوٹ پھیلاتا اور بہتان تراشتا ہے ساتھ میں دعوی ایمان بھی کرتا ہے ان دو ہستیوں میں تیرا کیا مقام ہے تو خدا بن نہیں سکتا مجرم بن کر بچ نہیں سکتا بس تو بندہ بن جا نفس کی غلامی سے نکل تعصب کے جال کو کاٹ فرقے کی زنجیر کھول نفرت کی قینچی کو چھوڑ ابدیت کا جام پی اور توبہ کر لے خدا کے غلاموں کے ساتھ حمد کر وہ نہ ملیں تو سورج کے ساتھ چاند کے ساتھ کائنات کے ساتھ مل کر خدا کی حمد کر کہ بہت جلد مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی حمد کرنے والوں کو حیات ابدی کے چشمے سے سیراب کر دیا جائے گا اٹھ اب دیر نہ کر گندگی کو چھوڑ زندگی کو لے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے عورت مرد اور قرآن قرآن کریم کی سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے حوالے سے جو احکام دیے ہیں وہ بلا شبہ حکمت و بصیرت کا شاہکار ہیں بلا شبہ یہ احکام ایک علیم و حکیم ہستی ہی دے سکتی ہے ان احکام کا پہلا کمال یہ ہے کہ زنا کو روکنے کے لیے مذہب کی تاریخ میں پہلی دفعہ مردوں کو کچھ احکام دیے گئے ہیں قرآن سے پہلے اور اس کے بعد بھی انسان جب مذہب کو بیان کرتے ہیں تو بدکاری کا اصل سبب عورت کو ٹھہراتے اور اسی پر پابندیاں لگاتے رہے ہیں مگر قرآن مجید نے مرد و زن دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے ایک ہی حکم دیا لیکن ابتدا مردوں سے کی گئی ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اور حفظ فروج سے کام لیں پھر خاص طور پر مردوں کو ایک بات کہی جو عورتوں کو نہیں کہی وہ یہ کہ ان کے لیے یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے اور اللہ ان کے ہر کام سے واقف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں کے لیے صاف پیغام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ہی حدود توڑتے ہو اور تم ہی زنا کی ناپاکی پھیلاتے ہو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو جانتے ہیں کہ خواتین کس پہلو سے زنا پھیلانے میں معاون بنتی ہیں چنانچہ اس کے بعد خواتین کو ایک اضافی حکم دیا گیا مگر اس حکم کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ حکم بظاہر عورتوں پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے اور ان کی جذبہ نمائش کو کچھ حدود میں لاتا ہے مگر ساتھ ہی مردوں کی نفسیات کو اس طرح ایڈریس کرتا ہے کہ جب تک کوئی شخص خود شیطان نہ ہو اس کے ذہن کا خناس بے قابو نہیں ہو سکتا مردوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ عورت کو ماں بہن بیٹی اور ان جیسے کچھ اور رشتوں میں تو ایک پاکیزہ مقام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر رشتوں کے اس دائرے سے باہر عورت ان کے لیے انسان کم اور صنف مخالف زیادہ ہوتی ہے یہ صنف مخالف اپنی نسوانی کشش کو نمایاں کر دے تو معاشرے کو زنا کی آلودگی سے بچانا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اللہ تعالیٰ نے چن کر ان چیزوں کا انتخاب کیا جو نہ صرف عورتوں کا خاصہ ہیں بلکہ وہی مردوں کے لیے انہیں باعث کشش بھی بناتی ہے فرمایا کہ اپنے گریبان کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر رکھو اور اپنی زیب و زینت کو چھپاؤ حتیٰ کہ تمہارے پاؤں کی پازے بھی پکار کر یہ اعلان کرنا چاہے کہ میں عورت ہوں تو اسے دبا دو تاکہ مرد کا ذہن انسانیت کو چھوڑ کر تمہاری نسوانیت کی طرف متوجہ نہ ہو ان احکام پر عمل کرنے کے بعد جو معاشرت وجود میں آئے گی اس میں مرد و زن دونوں اپنی نگاہوں کو بے باک چھوڑنے کے بجائے ان پر پہرے بٹھانے والے اور باحیا لباس زیب تن کرنے والے ہوں گے اس معاشرے کے مرد اپنی پاکیزگی کے بارے میں حساس اور اپنے رب کی نگرانی کے احساس میں خواتین کا سامنا کریں گے جبکہ خواتین اپنی نسوانیت اور زینت کی نمائش کر کے اپنی نسوانی کشش کو نمایاں کرنے کے بجائے بحیثیت انسان خود کو متعارف کرانے والی ہوں گی بلا شبہ یہ احکام اعتدال اور توازن کا شاکار ہیں یہ احکام ہر طرح کے حالات ہر قوم ہر ماحول ہر موسم ہر جغرافیے میں قابل عمل ہیں یہ ازل سے ابد تک پھیلے اس انسانی مسئلے کو بہت آسانی سے حل کر دیتے ہیں ان میں کوئی افراد نہیں کوئی تفریح نہیں ان سے معمولات زندگی متاثر نہیں ہوتے خاندانی تعلقات ختم نہیں ہوتے سماج میں دیواریں کھڑی نہیں ہوتیں مگر یہ معاشرے سے بدکاری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں ان احکام کے بعد کوئی مرد اور عورت قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میں جس ماحول میں جیتا تھا جس معاشرت میں رہتا تھا جس موسم کو جھیلتا تھا جس دور میں کھڑا تھا وہاں آپ کی بات قابل عمل ہی نہیں تھی اس اعتبار سے یہ حکم گویا کہ ہر زمانے اور ہر دور کے مرد و زن پر اتمام حجت کر دیتا ہے کہ اللہ کا مطالبہ بہت آسان اور قابل عمل تھا اس کے بعد بھی لوگ عمل نہیں کرتے تو اس کا کوئی عذر ان کے پاس نہیں رہ جاتا جو شخص مرد و عورت کی نفسیات سے واقف ہے اور انسانی سماج کے مسائل کا ادراک رکھتا ہے وہ ان احکامات کی حکمت سمجھتے ہی سجدے میں گرنے پر خود کو مجبور پائے گا ہر انصاف پسند انسان مانے گا کہ یہ احکام ہر افراد و تفریح سے پاک ہیں نہ قرآن سے پہلے کبھی کسی نے اس مسئلے کی جڑ کو سمجھا نہ بات میں سمجھ سکا نہ کوئی پہلے اس کا مکمل اور ہر طرح کے حالات میں قابل عمل حل دے سکا نہ بات میں دے سکا یہی ان آیات مبارکہ کا سبق ہے جو قیامت تک ہر مرد اور خاص کر خواتین پر یہ حجت قائم کرتی ہیں کہ دین کے احکام ہر طرح کے حالات میں قابل عمل ہیں مومن مردوں سے کہہ دو یعنی اے پیغمبر کہ اگر عورتیں سامنے ہوں تو وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے باپ اپنے شوہر کے باپ اپنے بیٹوں اپنے شوہر کے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بھائیوں کے بیٹوں اپنی بہنوں کے بیٹوں اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت یعنی لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے اور ایمان والوں سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلا پاؤ سورہ النور آیات تیس تا اکتیس محض ایک کلمہ پروردگار مجھے واپس بھیج دیجئے کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کما لوں جواب ملے گا ہر نہیں یہ محض ایک کلمہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے سورة المؤمنون حسرت و یاس کا یہ جملہ موت کے بعد کی دنیا کو دیکھ کر ایک منکر حق کی زبان سے نکلے گا مگر اسے زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کم و بیش یہی مکالمہ روز حشر ہوگا جب مجرم اللہ کے حضور پیش ہو کر کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے کہ ہم نیک عمل کریں صورت السجدہ مگر ان کی یہ بات یا کلمہ رد کر دیا جائے گا اس طرح کی آیات پڑھ کر ایک بندہ مومن تڑپ اٹھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس کے زبان سے نکلے ہوئے کل میں لا اللہ محمد الرسول اللہ کو بھی کہیں اسی طرح رد نہ کر دیا جائے اس کا انجام بھی وہی نہ ہو جو منافقین کے کلمہ شہادت کا ہوا تھا یہ منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین بالکل چھوٹے ہیں صورت المنافقون بندہ مومن یہ سوچ کر لرز اٹھتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اسے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا ایمان ایک نسلی گروہ کا ایمان تھا تم اپنی قوم کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے تمہارا ایمان ایک فرقے کا ایمان تھا تم اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے تمہارا ایمان مفادات کا ایمان تھا تم اپنے مفادات کے لیے جیے اور انہی کے لیے مرے تمہارا ایمان تعصبات کا ایمان تھا تم اپنے تعصبات کے لیے جیے اور انہی کے لیے مرے تم نے ساری زندگی سچائی کو اپنی قوم اپنے فرقے اپنے مفاد اور اپنے تعصب کی اینک سے دیکھا میرا کلام تمہارے پاس آیا مگر تم نے اسے اپنی ہی اینک سے دیکھا میرا حبیب تمہارے پاس رہا تم نے اسے بھی اپنی ہی اینک سے دیکھا پھر میرے غلام تمہارے پاس آتے رہے وہ تمہیں سمجھاتے رہے ایمان و اخلاق کی دعوت دیتے رہے عمل صالح کی طرف بلاتے رہے مگر تم ہر واضح سچائی کو دیکھنے کے لیے بھی اندھے بنے رہے جو چیز تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی تم اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکتے رہے جو چیز تمہارے تعصبات کے خلاف ہوتی تم بلا سوچے سمجھے اس کے خلاف ہو گئے تم دنیا کا سودا خریدنے چار دکانوں پر جاتے تھے مگر جنت کا سودا تمہیں اتنا سستا لگا کہ جہاں پیدا ہو گئے جہاں پہلے بیٹھ گئے اس سے ہٹ کر ہر دوسری بات سننے سے انکار کر دیا یہ تمہارا ایمان تھا تمہارا اخلاق یہ تھا کہ تم جھوٹ بولتے رہے اور اسے پھیلاتے رہے تم ہر بربریت کو اگر اور مگر کی ڈھال فراہم کر کے مجرموں کو بچاتے رہے تم الزام و بہتان کی بھٹی پر نفرت کی دیگیں پکاتے رہے تم میرے بہترین بندوں کے دشمن بن گئے تم نے کتنوں کو مار ڈالا اور کتنوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا کتنوں کو جھٹلایا اور کتنوں کے خلاف جھوٹی مہم چلا کر انہیں بدنام کیا تم حیا کی باتیں کرتے تھے مگر ذاتی زندگی میں ہر بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے تم جنت کی باتیں کرتے تھے مگر تم نے دولت کے ڈھیر اس دنیا کے لیے جمع کر رکھے تھے تم دوسروں پر اسلام نافذ کرتے رہے مگر تمہاری اپنی روح ایمان کی ہر حرارت سے محروم رہی تم لوگوں میں روتے رہے اور دوسروں کو رلاتے رہے مگر تمہاری تنہائی آنسوؤں سے خالی اور زبان گالیوں سے عبارت تھی تم تقریروں میں اسلاف کی باتیں کرتے تھے مگر اسلاف کے تحمل اور رواداری کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی جاؤ آج تمہارا ایمان مردود ہے جاؤ تمہارا کلمہ شہادت رد کیا جاتا ہے کیسا عجیب ہوگا وہ وقت جب بڑے بڑے مومنوں کا ایمان رد کر دیا جائے گا انتخاب قرآن مجید کے مطابق اس دنیا میں انسان جس امتحان میں ہیں وہ کسی قسم کا جبر نہیں بلکہ ان کا اپنا انتخاب ہے صورت الاحزاب آیت بہتر اس دنیا کا امتحان چونکہ اخلاقی نوعیت کا ہے اس لیے اخلاقی معاملات میں انسانوں کے پاس یہ اختیار ہر حال میں موجود رہتا ہے کہ وہ خیر کو چنتا ہے یا شر کو نیکی کو چنتا ہے یا بدی کو دیانت کو چنتا ہے یا بد دیانتی کو انسان کا یہی وہ اختیار ہے جس کے نتیجے میں جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک منزل انسان کا ابدی مستقر بن جائے گی جنت کی ابدی زندگی لافانی عیش و عشرت لازوال حسن و شباب غیر منقطع نعمتیں غیر ممنوع لذتیں بے حساب انعام بے شمار اکرام غرض ہر وہ چیز جس کا انسان تصور کر سکتا ہے اس ابدی ٹھکانے پر انسان کی منتظر ہیں اس کے برعکس انسان کا دوسرا ممکنہ ٹھکانہ جہنم کا ختم نہ ہونے والا عذاب اور برداشت نہ ہونے والی سختیاں ہیں تاہم یہ بات نظریاتی پہلو سے کہی اور لکھی جا سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جہنم اپنی ذات میں ایک ناقابل انتخاب جگہ ہے اس انسان کے لیے جو لو کی تپش نہ جھیل سکے آگ کی لپٹ کیسے کوئی انتخاب بن سکتی ہے جو انسان سوئی کی چبھن برداشت نہ کر سکے اس کے لیے لمحے لمحے میں شکلیں بدل کر جسم اور دماغ کو توڑ دینے والے عذاب سرے سے کوئی چوائس ہی نہیں ہے جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے سامنے دو ہی ممکنہ انجام ہیں اور اس میں سے دوسرا انجام در حقیقت کوئی چوائس ہی نہیں وہ تڑپ اٹھتا ہے انسان کے وجود سے پھوٹنے والی ساری نیکی اسی تڑپ کا نتیجہ ہوتی ہے انسان کا سارا تقوی اسی احساس کا مرہون منت ہوتا ہے مگر جو بد نصیب اس احساس کے بغیر جیتے ہیں وہ گناہ اور اخلاقی پستی کو اپنا انتخاب بناتے ہیں اور نتیجے کے طور پر جہنم کا وہ انجام ان کا مقدر بن جاتا ہے جو کسی صورت کوئی انتخاب نہیں جنت میں پیچھے رہنے والے آپ کا جاننے والا کوئی شخص اگر کوئی تقریب منعقد کرے اور اس میں آپ کے تمام احباب اور رشتہ داروں کو بلائے مگر آپ کو نہ بلائے تو یقیناً آپ اس میں اپنی توہین محسوس کریں گے خاص کر جب کہ یہ دعوت نامہ آپ کے سامنے ہی دوسروں کو دیا جا رہا ہو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے لیے عزت نفس بہت بڑی چیز ہے کھانا پینا اور کسی تقریب میں جانے سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسے کم تر سمجھا گیا اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ سکے اس طرح کی چیزوں سے بلند ہونے کا حوصلہ صرف انہی انسانوں میں پیدا ہوتا ہے جن کا نصب العین جنت میں پروردگار عالم کا قرب تلاش کرنا ہوتا ہے جو کسی صورت جنت میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے ان کو ہمہ وقت یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ٹھکرا دیے گئے تو ان کا کیا ہوگا جنت میں ان کے سارے جاننے والے چلے گئے اور وہ نہ جا سکے تو کیا ہوگا جنت میں انبیاء علیہ السلام کی محفلوں میں ان کو نہ بلایا گیا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بلا لیا گیا تو ان کو کیا محسوس ہوگا فردوس کے مالک نے اپنی خصوصی ملاقات میں ان کے احباب اور ہم اثر واقف کاروں کو بلا لیا اور ان کو نہ بلایا تو وہ یہ کیسے برداشت کر سکے گی یہ لوگ اس احساس سے تڑپ اٹھتے ہیں ان کی راتوں کی نیند اس اندیشے سے اڑ جاتی ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا احتساب شروع کرتے ہیں وہ تعصب خواہش غفلت کی ہر اس غلازت کو اپنے اندر سے کھرچ کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لباس ایمان اور لباس تقوی کو داغدار کرنے والی ہوتی ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا عزم کرتے ہیں کیونکہ یہی اضافی اور نفل نیکیاں جنت کے اعلیٰ مقامات کی ضامن ہیں